الواقعہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزا ریزا ہو جائیں گے پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے پھر دائیں والے پس کیا خوب ہے دائیں والے اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے اور آگے والے تو آگے ہی والے ہیں وہ مقرب لوگ ہیں نعمت کے باغوں میں ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے جڑاؤ تختوں پر تکیا لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے پھر رہے ہوں گے ان کے پاس بچے ہمیشہ رہنے والے آپ خورے اور کوزے لیے ہوئے اور پیالہ صاف شراب کا اس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا اور میوے کے جو چاہیں چن لیں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو اور بڑی آنکھوں والی ہو رہیں جیسے موتی کے دانے اپنے خلاف کے اندر بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے اس میں وہ کوئی لغ اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے مگر صرف سلام سلام کا بول اور دانے والے کیا خوب ہیں دانے والے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں اور کیلے تہ بتہ اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی اور کثرت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اور اونچے بچھونے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے پھر ان کو کواری رکھا ہے دل روپا اور ہم عمر دہنے والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور وہ بھاری گناہ پر اصرار کرتے رہے اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی کہو کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پر پھر تم لوگ اے بہکے کے ہوئے اور جھٹلانے والے زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے نہیں اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزا ریزا کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ ہم تو تاوان میں پڑ گئے بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز پس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے موقع کی اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں اترا ہوا ہے پرورتگار عالم کی طرف سے پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو چھٹلاتے ہو پھر کیوں نہیں جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس شخص سے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے پھر کیوں نہیں اگر تم محکوم نہیں ہو تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو بس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوں تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو گرم پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہونا بے شک یہ قطعی حق ہے پس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو